السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر 1329 ہمیشہ پورے بدن میں دو چیزوں کی بہت حفاظت کیجیے ایک زبان اور ایک دل یہ بہت اہم چیز ہے ویسے تو پورا بدن میں انگلی کی بھی اہمیت ہے آنکھ کی بھی اہمیت ہے کان کی بھی اہمیت ہے لیکن زبان اور دل یہ اگر کسی کے اچھے ہیں تو پورا بدن اچھا اور اگر زبان اور دل کسی کے برے ہیں تو پورا بدن برا حضرت لقمان جو حبشی غلام تھے اور بڑے تھے ستھار تھے یہ ان سے ایک روز ان کے مالک نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے دو بہترین اور نفیس ٹکڑے گوشت کے میرے پاس لاؤ چنانچہ حضرت لقمان حکیم لقمان وہ دو ٹکڑے لے کر آئے ایک دل اور ایک زبان یہ لے کر کہا دو ٹکڑے بہت اچھے ہیں دو کچھ دنوں کے بعد ان کے آقا نے یہی حکم پھر دیا اور کہا کہ آج اس کے سارے گوشت میں سے جو بدترین اور خبیص ٹکڑے ہوں وہ لا دو آپ آج بھی یہی دو چیزیں لے گئے زبان اور دل مالک نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ کہ بہترین ٹکڑے بھی تجھ سے مانگے تو تو یہی ڈول آیا بدترین ٹکڑے مانگے تو بھی تو یہی ڈول آیا یہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا جب یہ اچھے رہے تو ان سے بہتر جسم کا کوئی عزو نہیں ہے اور جب یہ برے بن جائیں تو پھر سب سے بدتر بھی یہی ہے اس لیے زبان کی آدمی حفاظت کرے اور اپنے دل کی حفاظت کرے تو وہ آدمی کا پورا بدن محفوظ ہو جاتا ہے بولنے سے پہلے سوچے میں کیا بول رہا ہوں بولنے سے پہلے سوچے کہ کیا بول رہا ہوں ایک آدمی نے آ کر اس نے اپنی بیو کو طلاق دے دی اور طلاق دے کر اس نے جو آ کر کہا کہ مولوی صاحب میں نے جو ہے یعنی میں نے کوئی غصے بھی نہیں دی ہے میں غصے میں نہیں دیے میں نے کہا طلاق خوشی طلاق جو ہے خوشی بھی تھوڑا دیتا ہے آدمی زبان سے تو نے نکالا کیوں تو کہتا ہے میں نے غصے میں نہیں دی تو آدمی طلاق خوشی میں دیتا ہے وہ تو زبان تو, تو غصے میں آیا اور برداشت نہیں کر سکا اور بول بول لیا اب وہ تو سجدہ ہو گئی اس لیے زبان اور دل کی حفاظت کیجئے اب پڑھیے میرے ساتھ اللہ احسن عاقبتنا كلها فلور من منخی الدنيا وعذاب الاخرہ حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی یہ پڑھتا رہے گا وہ کبھی بھی پریشانیوں میں انشاءاللہ اللہ مبتلا نہیں ہوگا یہ حدیث حیات اس صحابہ میں ہے اور حضرت لقمان والا جو قصہ ہے وہ تفسیر ابن کثیر جلد چار صفا ایک سو پچاسی پر موجود ہے سور لقمان کی تفسیر سے میں نے یہ مضمون لیا ہے اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کی بھی حفاظت کرے اور ہمارے دل کے بھی اللہ تعالی حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعوانا الحمد للہ رب العالمین